شعبہ نے احمد سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے ابو معمر سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چاند تقسیم ہو کر دو ٹکڑے ہو گیا ایک ٹکڑے کو پہاڑ نے ڈھانپ لیا یعنی اس پہاڑ کے پیچھے نظر آتا تھا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہ صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار تہتر